قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مسافے کا رواج تھا انہوں نے کہا ہاں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس یہ حدیث صحیح ہے